پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہنس معمول اپنے سلسلے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ اچھی نیت کی وجہ سے سلسلے میں شرکت کار سباب ہو سکے یاد رکھیے کہ عالمی نیت شیخ طریقہ امیر علیہ سنت دامد برکاتم العالیہ نے نیتوں کا جو مدنی گلدستہ عطا فرمایا اس میں یہ مدنی پھول بھی شامل ہے مباح یعنی جا اس کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا نمبر دو مباح کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اس قدر ثواب بھی زیادہ یہ بھی یاد رہے کہ شیخ طریقت امیر علی سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیا کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیت ہی کا عطا فرمایا مولا علی شیر خدا کر رم اللہ تعالی وجہ الکریم کے تیرہ حروف کی نسبت سے حصول ثواب آخرت کے لیے سلسلہ حیات الحیوان دیکھنے کی تیرہ نیت ہے نمبر ایک حصول الہی عرص وجل کے لیے بیان سنوں گا دو جہاں اللہ عرص وجل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تصویر و تحمید کروں گا اسی طرح ارف اللہ کہا جائے تب بھی اللہ عرص وجل کا ذکر کروں گا یعنی اللہ اللہ کہوں گا تین جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا ذکر مبارک آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درو شریف عرض کروں گا یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا چار کرام علی السلط و تسلیمات میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام صحابہ اکرام علیم الردوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ اور بزرگان دین رحمہ اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا پانچ نیت کا موقع ہوا تو اس حدیث پاک نیت خیر من عملی یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے پر نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاء اللہ کہوں گا چھ توبہ کی ترغیب دلائی گئی یا توبو الا اللہ کہا گیا تو شرائط توبہ پر عمل کرتے ہوئے رجوع الا اللہ کی نیت سے استغفر اللہ کہوں گا سات عجائب قدرت الہی ازبدل کا بیان سن کر ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہوں گا آٹھ تمام کام کاج اور مصروف کو چھوڑ کر نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا نو حیوان کے احوال سن کر رب تعالی کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے اس کی شکر گزاری کروں گا چنانچہ پارہ تیئیس سورہ یاسین سورت نمبر تھرٹی سکس آیت بہتر تہتر سیونٹی ٹو سیونٹی تھری میں ارشاد خدا بندی ازس وجل ہے لہم فمین رقوب ہوں امینا ہا قرون و لہم ہا منا مشارب اقلا عشقر ترجمہ کنزلیمان اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے اور کسی کو کھاتے اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں گے درس ان کے اوساف سے درس حاصل کروں گا اور عبرت کے مدنی پھول چلوں گا گیارہ اللہ تعالیٰ نے حیوانات میں طرح طرح کے معالجات یعنی علاج رکھے عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے اسے اپناؤں گا اور خیر خائیے امت کی نیت سے دوسروں کو بتاؤں گا بارہ اس سلسلے سے مختلف مدنی پھول حاصل کر کر نیس اگر شرعی مسائل بیان ہوئے تو انہیں سیکھ کر کہیں خدا قدیر اسبدل کی قدرت کا بیان کروں گا تو کہیں نیکی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 نائٹ اینگل ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا یہ نام اس لیے پڑا کہ یہ پرندہ اکثر رات کے وقت اپنی خوبصورت آواز نکالتا ہے یاد رہے کہ یہ دن میں بھی بولتا ہے مگر اس کی خصوصی آواز جو نکالنا ہوتا ہے اور اس خصوصی آواز کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ رات میں ہوتی ہے نائٹ اینگل کے لفظی معنی تو رات میں گنگنانے والی ہے تقریباً ہزار سال سے اس کے لیے یہی نام استعمال کیا جاتا آواز اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت اعلی نعمتیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جانور کو آواز کی نعمت دی اور اس کی اس نعمت سے لطف اندوز انسان بھی ہوا کرتا ہے یہ ایسے علاقوں میں رہنا پسند کرتا ہے جہاں نئے درخت اور زمین پر سبزہ ہو یہ چھوٹے درختوں اور جھاڑیوں کے جھنڈ میں رہا کرتا اسی طرح یہ اپنے دشمنوں سے بھی کافی محفوظ رہا کرتا ہے کہ مطلب آپ سمجھے گھنے جنگلات میں ہے جھاڑیوں وغیرہ میں رہنا ہے تو دشمن اس تک پہنچ نہیں پاتا خاص کر ہیزل کی جھاڑیاں اس کی پسندیدہ جگہ ہے جہاں سے نہ صرف یہ غذا کی تلاش آسانی سے کرتا بلکہ گھونسلہ بھی بنا لیتا بلبل کے پر بورے رنگ کے ہوتے ہیں گلا سفید یا کریم کلر کا ہوتا ہے اور نچلا حصہ خاکی بھورے رنگ کا ہوا کرتا ہے جبکہ باقی رہ جانے والا جسم اور دم سرخ رنگ کی ہوا کرتی ہے اس کی بڑی بڑی آنکھیں ایک ہلکے دائرے کے اندر کافی نمایاں ہوتی ہیں اس کی آنکھوں کا رنگ یا تو سیاہ یا پھر گہرا کتئی ہوتا ہے اس کی چونچ گہرے بھورے رنگ کی اور ٹانگیں سرخ رنگ کی ہوتی ہیں بلبل کا وزن اٹھارہ سے تین گرام یعنی eighteen to twenty three gram مطلب صفر اشاریہ چھ تین سے صفر اشاریہ آٹھ ایک point six three two point eight one ounce ہوا کرتا ہے جبکہ اوسط وزن تقریباً اکیس گرام یعنی اشاریہ سات چار آنس ہوتا ہے twenty one gram minus point four one ounce اس کی لمبائی چودہ سے سترہ سینٹی میٹر ہوتی fourteen to seventeen centimetre minus five point five one to six point six inches یعنی پانچ اشاریہ پانچ ایک سے چھ اشاریہ چھ نو انچ تک جبکہ اوسط لمبائی سولہ اشاریہ پانچ یعنی ساڑھے سولہ centimetre sixteen point five centimetre minus six point five چھ اشاریہ پانچ انچ تک ہوتی ہے اس کے بازو کی لمبائی بیس سے چوبیس سینٹی میٹر یعنی سات اشاریہ آٹھ سات سے نو اشاریہ چار پانچ انچ تک ہوتی ہے twenty two twenty four centimetre میٹر مین seven point eight seven to nine point four five inches جبکہ اوسط لمبائی بائیس اشاریہ پانچ ساڑھے بائیس سینٹی میٹر یعنی آٹھ اشاریہ آٹھ چھ انچ تک ہوتی ہے twenty two and half centimetre minus eight point eight six inches تاہم مختلف اقسام کے اعتبار سے دیے گئے اعداد و شمار میں فرق بھی ہو سکتا ہے بلبل کے نر اور مادہ دیکھنے میں بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں مگر حقیقت اس میں تھوڑا سا فرق ہے اور وہ یہ کہ نر مادہ سے تھوڑا سا بڑا اور اس کے بازو بھی کچھ بڑے ہوتے ہیں تاہم مادہ نر کے مقابلے میں بعض اوقات زیادہ وزندار ہوتی ہے کیونکہ نر بولتے زیادہ ہیں اس وجہ سے توانائی زیادہ خرچ کرتے ہیں اور ان کا وزن گھٹتا رہتا ہے مگر ان کی جو آواز نکالنا ہے توانائی کو سرو کرنا ہے وہ مختلف ہوتا ہے اور ہمارے ہاں جو انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے معاملہ وہ اس سے مختلف ہوتا ہے یعنی انسانوں کے اندر تو آپ یوں سمجھیے کہ جو مشاہدہ آپ سب کو بھی ہوگا کہ انسان جس طرح بڑا ہوتا جاتا ہے بڑھاپے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے سارے اعضا اس کے کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہڈی میں درد تو کمر میں درد تو گٹھنوں میں درد کھانسی نسلے کی بیماریاں دیگر چیزیں سارے امراض وقتاً فوقتاً اس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں مگر ایک عزو جسم کا ایک حصہ ایسا ہے جو جتنا بندہ بڑھاپے کی طرف بڑھتا جاتا ہے وہ اتنا یوں سمجھے کہ جوان یا نوجوان ہوتا جاتا ہے اور وہ عزو ہے زبان یعنی ہماری زبان جو چلتی ہے وہ تو بالکل چلتی چلی جاتی چلتی چلی جاتی ہے اور جتنے افراد کی عمر زیادہ ہوتی ہے ان کا استعمال اس کا زیادہ ہو جاتا ہے اب یہ غلط استعمال زیادہ ہوتا ہے یا صحیح استعمال زیادہ ہوتا ہے یہ بھی ہم اچھے انداز سے جانتے ہیں کہ سمجھانا بڑی عمر والوں کو بس اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے اور زبان کا صحیح استعمال نہ کرنے کی عادت ہے اور اب ان کو سمجھایا بھی نہیں جا سکتا ان کی عمر خود بڑی ہے اور ان کے بڑے عام طور پر دنیا میں موجود نہیں ہوتے تو لہذا زبان کا ہمارا غلط استعمال ہے ہماری توانائی سے اس کا ایسا تعلق نہیں ہوتا جیسا اس جانور کا ہے مگر آواز اگر استعمال کی جائے تو ایسی استعمال ہونی چاہیے کہ دوسروں کے لیے راحت کا سامان بنے نہ یہ کہ اذیت کا سامان بنے بلبل اپنی خوبصورت آواز کے مقابلے میں بظاہر ایک سادہ سا پرندہ ہے اس کی آواز بہت تیز ہوتی یہ کئی طرح کی پرکشش آوازیں اور سیٹیاں نکالتا ہے اس کے ساتھ یہ کھلتی ہوئی آواز اور دوسری عجیب سی آوازیں بھی پیدا ہوتی ہیں یہ خصوصاً رات میں آواز پیدا کرتا اور دوسرے خوبصورت آوازیں نکالنے والے پرندوں کے ساتھ بھی شامل ہو جاتا ہے انگریزی زبان کی طرح کئی دوسری زبانوں میں بھی اس کے نام کے ساتھ نائٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اکثر رات میں آوازیں پیدا کرتا اور یہ صبح تک آوازیں نکالتا ہے اور جب رات ساری آوازوں میں صرف ہوئی سورج طلوع ہونے سے تقریباً ایک گھنٹے پہلے اس کی آواز کا سلسلہ بند ہوتا ہے اب یوں سمجھیے کہ تقریباً صبح صادق کے وقت اس کی آواز جو ہے وہ بند ہو جاتی اور صبح صادق کے وقت فجر کے اوقات شروع ہو جاتا ہے گویا پوری رات جاگتا اور فجر کے وقت خاموش ہو جاتا ہے ہماری بھی ایک تعداد ایسی جو پوری رات جاگتی ہے اور فجر کے وقت کے قریب راتوں کو تاخیر سے سو جاتی ہے اور ایک تعداد ایسی جو راتوں کو جاگنے والی ہوتی ہے وہ فجر ادا نہیں کر پاتی یاد رکھیے کہ راتیں جاگ کر فجر کی نمازیں ضائع کرنے کی شرن اجازت نہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ نئے نر کے مقابلے میں عمر رسیدہ نر تریپن فیصد زیادہ مطلب مختلف آوازیں نکالتا ہے اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے ڈرامائی آوازیں نکالنے کا ماہر ہوتا ہے تو 53 تھری پرسینٹ ایکسٹرا اس کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے یہ 180 سے 260 قسم کی مختلف آوازیں نکال سکتا ہے 182 ایٹی ٹو ٹو سکسٹی تحقیق کرنے والے آج تک یہ نہیں جان سکے کہ عمر رسیدہ نر میں اتنی بڑی مہارت کیسے پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ عمر زیادہ ہونے پر اس کی آوازیں بڑھ جاتی ہے نر بلبل کے بارے میں بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جتنی بلند اور مختلف قسم کی آوازیں نکالنا چاہتا ہے اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو عام طور پر جو بوڑھا آدمی ہوتا ہے وہ یوں سمجھیے کہ اس کا جسم ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے اس کی صلاحیتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہے نوجوان شخص کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اور بوڑھے کی صلاحیت کم ہوتی ہے مگر میں آپ کو پھر بھی ایک بوڑھا بیان کر دوں کہ انسانوں میں ایک قسم کا بوڑھا ایسا ہے کہ وہ جتنا بوڑھا ہوتا جائے جتنا بڑھاپے کی طرف بڑھتا جائے اس کی عقل مزید بڑھتی جاتی ہے وہ بوڑھا عالم ہے عالم جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے تجربات کی روشنی میں اس کا علم مزید ترقی کرتا جاتا ہے اور آپ یہ دیکھیے کہ عمر رسیدہ علماء کے پاس جو تجربہ ہوتا ہے اور جو ان کی باتیں ہوتی ہیں وہ نوجوان علماء میں وہ باتیں پائی نہیں جائیں گی اور جس طرح عالم بھوڑا ہوتا چلا جاتا ہے تجربہ اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے یعنی یہ وہ فیلڈ ہے کہ جس کا جتنا بوڑھا ہے اتنا ماہر ہے اور اللہ تبارہ تعالیٰ سلامت رکھے شیخ علیقت امیر علیہ سنت کو کہ ہم نے دیکھا کہ جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے آپ کے لکھنے کے انداز میں آپ کے بیانات کے انداز میں آپ کے مدنی مذاکرے کے انداز میں دن بدن ترقی ہوتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ انہیں مزید سلامت رکھے اور ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے بلبل کی آواز کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یعنی یوں کہیے ایک سیٹی والی آواز اور دوسری بغیر سیٹی والی آواز سیٹی والی آواز یہ زیادہ تر اپنے علاقے کے دفاع اور دوسرے کو متوجہ کرنے کے لیے نکالتا ہے جبکہ دیگر آوازیں یہ آپس کے رابطوں کے لیے بھی استعمال کرتا ہے مسلسل بولنے کے سبب نر بلبل کا وزن ہر رات کچھ نہ کچھ کم ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ سارا دن غذا کی تلاش میں گزارا کرتا ہے تاکہ زیادہ توانائی حاصل کر سکے مگر اس طرح یہ بعض اوقات دشمن کی نظر میں آ جاتا ہے اور جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے سمجھا یہی جاتا ہے کہ بلبل کی آواز کو اپنے علاقے کے دفاع اور اپنے معاشرتی نظام میں بڑی اہمیت حاصل ہے ایک عجیب بات یہ کہ بلبل شہری علاقوں کے ماحول کے جب قریب ہو تو اب یہ آواز زیادہ تیز نکالتا ہے تاکہ مختلف پیدا ہونے والی آواز اور شور پر غالب آ سکے خصوصاً یہ سیٹی جیسی بہت تیز آواز نکالتا اور ایسی آواز ہوتی کہ یہ مینڈک کی آواز تک کا مقابلہ کرتا یعنی جب کوئی کمپیٹیٹر سامنے ہو کوئی مد مقابل سامنے ہو تو ہر شخص اپنی کارکردگی اچھی کرتا ہے تو ہمارے بھی مد مقابل نفس و شیطان ہے اور ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے اب ہماری کارکردگی کس قدر اچھی ہونی چاہیے اور اپنی کارکردگی کو اچھا کرنے نیکیوں کو بڑھانے گناہوں سے بچنے کے لیے ہماری کوششیں کس قدر ہونی چاہیے اس بلبل کی شہر میں پائی جانے والی آواز سے ہمیں بھی درس لینا چاہیے بلبل تھوڑے فاصلے تک اڑتا یعنی درخت کی ایک شاخ سے دوسری شاخ تک ایک علاقے سے دوسرے علاقے ہجرت کرنے کا انداز بھی ایسا ہی ہوتا ہے اڑنے میں یہ زیادہ دیر تک نہیں اڑتا بلکہ اڑ کر ایک طرف جائے گا دوسرے طرف جائے گا پھر تھوڑا سا اڑ کر دوسری جگہ جائے گا اس طرح ٹکڑے ٹکڑوں کے اندر اس کا سفر ہوتا ہے خاص موسم کے علاوہ بلبل تنہا رہنا پسند کرتا ہے یہ اپنا مخصوص علاقہ رکھتا ہے خاص طور پر نر بلبل اپنے علاقے کا بڑا جارحانہ انداز میں دفاع کرتا ہے اس معاملے میں یہ نہ صرف لڑتا بلکہ دوسرے پرندوں کا پیچھا کر کر انہیں بھگا دیتا ہے جنگلات میں اس پرندے کو دیکھنا آسان نہیں یہ عام طور پر گھنی جھاڑیوں میں چھپ جاتا ہے اور اگر نظر آ جائے تب بھی اسے بحیثیت بلبل پہچاننے میں خاصا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے لیکن مدے کی بات یہ کہ دیگر پرندوں سے مختلف اور خوبصورت آواز رکھنے کے سبب یہ پہچان بھی لیا جاتا ہے خاص کر اس کا گہری اور مدہم آوازیں نکالنا اور پھر انہیں بار بار دہرانا نہ صرف یہ کہ بہت اچھا لگتا ہے بلکہ اس سے اس کی شناخت بھی ہو جاتی ہے تاہم جب بلبل کے بچے انڈوں سے نکل آتے ہیں تو اس کی خوبصورت آواز میں بڑی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے یہ اپنے بچوں کی پرورش مختلف اور سخت آواز سے کرتا ہے صاحب مدنی چینل کے ناظرین اس خوبصورت آواز سے حاصل ہونے والے لطف پر اللہ تبار و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ماحول کو سریلی آوازوں سے خوشگوار کرنے کے لیے بھی ہمیں مواقع فراہم کیے تو جب ایسی نعمت جو قدرت سے حاصل ہوتی ہے اس سے لذت حاصل ہو رغبت ملے توجہ اس کی طرف جائے دل میں خوشی داخل ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی نعمتیں بھی ہمیں میسر کی ہیں کیڑے مکوڑے بلبل کی غذا کا سب سے بڑا حصہ ہے جن کے لیے زیادہ تر زمین پر اس کی تلاش جاری رہتی ہے اس کے علاوہ موسم کے اعتبار سے یہ بیریوں اور دیگر چھوٹے پھلوں پر بھی گزارا کر لیتا ہے عام طور پر بلبل سطح سمندر سے دو سو میٹر یعنی چھ سو فٹ سے زیادہ بلندی پر نہیں پایا جاتا ٹو ہنڈریڈ میٹر مین سکس ہنڈریڈ فٹ تاہم بلبل کی ایک قسم ایسی بھی ہے جو تیرہ سو پچاس سے پینتیس سو میٹر کی بلندی پر رہتی ہے thirteen hundred and fifty to thirty five hundred metres دراصل یہ پہاڑی جنگلات میں پائی جانے والے بلبل ہیں اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے سر پر خوش نما تاج ہوتا ہے اس کی آوازیں نہایت باریک اور تیز ہوا کرتی ہیں یوں تو بلبل کے بہت سے دشمن ہیں مگر بلبل کا سب سے خصوصی دشمن الو ہے جو بلبل کا بکثرت شکار کرتا ہے روایتی دشمن یعنی ہمارا بھی کوئی نہ کوئی روایتی دشمن ہوتا ہے نیکو کاروں کا روایتی دشمن کون نیکی کا دشمن کون تو اپنے روایتی دشمن کو پہچانیے اور اپنے مد مقابل سے مقابلے کا ذہن بنائیے بلبل کی تعداد میں پوری دنیا میں ایک نمایاں کمی واقع ہو چکی ہے صرف یورپ میں ایک رپورٹ کے اعداد و شمار کے مطابق صرف انیس سو اسی سے دو ہزار پانچ کے درمیان ان کی تعداد میں تریسٹھ فیصد کمی ہوئی ہے nineteen hundred and eighty to two thousand five میں ان کی تعداد میں سکسٹی تھری پرسینٹ کمی واقع ہو چکی ہے ماہرین اس کمی کی بنیادی وجہ جنگلاتی علاقوں میں مصنوعی تبدیلیوں کا واقع ہونا بیان کرتے ہیں مگر عوامل میں چرنے والے جانوروں کا چراہ گاؤں کو نقصان پہنچانا ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث ان کی رہائشی علاقوں کا تباہ ہونا اور موسم بہار میں ٹھنڈ کا بڑھ جانا شامل ہے ان عوامل سے نہ صرف یہ کہ ان کی آبادی پر بہت برا اثر پڑا بلکہ بچوں کی افزائش بھی نمایاں طور پر کم ہو گئی یا دیکھیے کہ جنگلات قدرتی چیز ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بھی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہمیں اس کی رکھوالی کا جس قدر ممکن ہو اقدام کرنا چاہیے جنگلات کی وجہ سے بارشیں بھی ہوتی ہیں جنگلات ہمارے ماحول کو اچھا بھی رکھتا ہے اور اس کے کئی قسم کے فوائد حاصل ہوتے ہیں جنگلات کی کمی سے جہاں بہت سی مخلوق متاثر ہوتی بہت سی چیزیں جو ہماری خوراک اور ہمارے ساتھ ہمارے معاشرے کا حصہ ہوتا ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں وہاں جنگلات کی کمی کی وجہ سے پولوشن زیادہ ہوتا اور دیگر کئی قسم کے مسائل پیدا ہوتے تو جنگلات کی زیادتی ایک اچھے ماحول کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جس قدر جنگلات زیادہ ہوں اس قدر فوائد بھی زیادہ ہوتے ہیں اور یہ جانور بھی ہم سے جنگلات کی کمی کی وجہ سے رخصت ہوا چاہتا یا مطلب ایک تعداد کم ہو چکی ہمارے ماحول میں بھی بلبل کا ثقافتی طور پر ایک کردار ہے اور وہ اس طرح کے کہ نہ صرف اپنی خوبصورت آواز سے ماحول پرکشش کرتا بلکہ درختوں اور پتوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑے مکوڑوں کو کھا کر ہمارے ماحول میں ایک اہم کردار ادا کرتا خیر اس کردار سے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض مخلوقات ہمارے لیے خدمت کر رہی ہیں یہ کیڑے کھا رہے ہیں اور ہمیں کیڑوں سے بچا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کئی مخلوقات انسان کے لیے گویا نعمتیں ہیں اور انسان کے لیے بہت کچھ مہیا کر رہی ہیں اور انسان کی توجہ بھی نہیں یہ تو وہ نعمتیں جو آنکھوں سے پوشیدہ ہیں اور جو ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے جتنی نعمتیں ہم ان کا بھی شکر ادا نہیں کر پا رہے تو ان نعمتوں کے شکر کا کیسے ذہن بنائیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیے مدنی قافلوں کا سفر اختیار فرمائیے خدا سوجل میں تن من دھن کے ساتھ شامل ہو جائیے اور اس اہل سنت میں کا حصہ بن کر خوب خوب سنت کی خدمت میں مصروف ہو جائیں ان شاء اللہ سوجل اس کی برکت سے پابند سنت بننے گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا بہرحال بلبل ثقافتی طور پر ہماری اس معاشرے کا ایک ایسا حصہ ہے کہ یہ تعلیم بھی قبول کرتا اور اس کا خاص ماہرین جو ہیں ان کو بہت زیادہ دلچسپی کے ساتھ اس جانور کے ساتھ تعلق رہتا ہے اور وہ اس کی شوق رہتے ہیں آوازیں سکھانے اور اس قسم کے معاملات کے حوالے سے مزید یہ کہ ادب سے بھی اس کو بہت زیادہ یوں سمجھیے کہ واسطہ ہے اس جانور کو اب یہ ادب سے وہ جان ادب مراد نہیں ہے کہ آداب عرض اور ادب جناب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ادب سے یہ لغت کا ادب مراد ہے جیسے اردو ادب اور خصوصاً شاعری سے بھی اس کا بہت زیادہ تعلق ہے اور شاعری میں بھی لفظ بلبل کو نہایت اہمیت حاصل ہے خاص مقام حاصل ہے اور شعرا بلبل کی آواز کو بہت زیادہ نمایاں طور پر استعمال کرتے اور بطور تعریف اس کا استعمال کیا جاتا خوش الہان شخص کو بھی بلبل کہا جاتا ہے مگر ہمارے ہاں جو عام طور پہ شاعری ہوتی ہے اس کا استعمال درست نہیں ہوتا اور بلبل کے لفظ کو جس انداز سے استعمال کیا جاتا ہے عشق مجازی کے اندر اس کا استعمال کرنا اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا شعرا وہ کے بارے میں امیر رسولت فرماتے ایک شاعر کہتا ہے کہ جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے تو ہماری شاعری کا تو پیٹرن اس طرف جا رہا ہے تو اس والی شاعری کو روکیے اپنے قلم کو تھامیے اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کیجیے ان کی نعتیں لکھیے یعنی ایسے قلم لکھیں ایسے اشعار لکھیں جس سے فائدہ حاصل ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائیے سب سے بڑھ کر حمد ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کرے مناجات ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھے استغاثہ کرے سرکار علیہ صلاحت وسلم سے اپنے حال پر سرکار علیہ السلاۃ وسلام کی توجہ کا طالب ہو اپنے معاملات میں ان سے برکتیں چاہے اسی طرح منقبت لکھے کبھی غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف لکھے کبھی سرکار حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف لکھے تو کبھی مشائق کی تعریف لکھے مگر یاد رکھیے کہ لکھنے کے لیے بہت چیزوں کی احتیاط ضروری ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں قرآن و حدیث پر جب تک صحیح طریقے سے علم نہ ہو اور عمل نہ ہو تو پھر یہ چیزیں ہم نہیں لکھ پائیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا کلمہ لکھ سکتے ہیں نہیں لکھ سکتے کون سا وصف ہے وہ رب تعلیٰ کے لیے بولا جا سکتا ہے کون سا لفظ رب تعلیٰ کے لیے نہیں بولا جاتا تو اب یہ چیز کا فرق اور سرکار علی صلاحت کی تعریف کر رہے تو کون سا لقب آپ کے شایان شان ہے کون سا لقب شان نہیں ہے اس کا فرق یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس لیے امیر عب وسلم فرماتے کہ شاعری سے دور ہی رہنا چاہیے لکھے ہوئے کلام امیر السنت کے بھی کلام ہے سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدائق بخشش اور امیر علیہ سنت کا وسائل بخشش آپ کو ذوق نات ملے گا اور کیا کیا آپ کو کلام ملیں گے مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ اللہ الرحمان کے کلام پڑھیے بزرگوں کے کلام پڑھیے اور جھومیے اور خوش الہان کا جب اس انداز سے کلام پڑھنا ہو تو اس خوش الحان کو بھی بلبل کہا جاتا دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مرحوم نگران و مشہور خوش الحان نات خان حاجی مشتاق اتاری علی رحمۃ اللہ باری کو بھی بلبل مدینہ کہا جاتا تھا تو ایسی بلبل کا ایسا لقب تو کیا کہیں حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو کہ اتار کے پیارے بھی ہیں اللہ و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت آمین نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم مادہ بلبل زمین پر یا زمین کے قریب گھنی جاڑیوں میں بہت گہرا گھونسلہ بناتے ہیں یعنی بالکل ایسا ہے جیسے پیک اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی محفوظ اور پوشیدہ مکان پر گھونسلہ بنائے یہ گھونسلہ خشک پتوں اور ٹہنیوں کے بنایا جاتا ہے مادہ بلبل گھونسلے کے اندر گھاس اور پر وغیرہ بچھا دیتی ہے مادہ ایک وقت میں تین سے پانچ انڈے دیتی ہے بلبل کے انڈے کی لمبائی اکیس ملی میٹر اور چوڑائی سولہ ملی میٹر تک ہوتی ہے یعنی ٹوینٹی ون ملی میٹر اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ سکسٹین ملی میٹر تک ہوتی ہے اس کا وزن تقریباً دو اشاریہ سات gram two point seven gram تک ہوتا ہے فقط مادہ انڈے سینے کا کام دیتی ہے انڈے سینے کے دوران گیارہ سے بارہ دن تک یہ پیریڈ اس کے سینے کا ہوا کرتا ہے الیون ٹو ٹویلو ڈیز انڈوں سے بچے باہر آنے کے بعد نر اور مادہ اس وقت تک بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی حفاظت و بقا خود نہ سیکھ لیں بلبل کی اوسط عمر پانچ سال ہوتی ہے جبکہ اس کی زیادہ سے زیادہ عمر آٹھ سال تک ہوتی ہے مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد